مدینے کی آرزو رکھنا بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا پھر ان کا کام جذبے کی آبرو رکھنا رکھنا آبرو رکھنا پھر کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا بہت ضروری ہے دیدار جگر کے خون سے آنکھوں کو ببجو رکھنا جگر کے خون سے آنکھوں کو ببض رکھنا بس اپنے دل میں نقوش پائے محمد کی جستجو پوشے پائے محمد کی جستجو میں رہوں میرے خدا میری چاہت کیا برو رکھنا بس اپنے دل میں وہی پہ جانا جہاں سے جہاں کو ملتا ہے وہی پہ جہاں کو ملتا ہے تم اپنے دل کے تقاضوں کو روبرو رکھنا تم اپنے کے تقاضوں کو روبرو رکھنا بس اپنے دل میں اجالے دین محمد کے ساتھ لے لینا خدا کی راہ ہمیں جب پائے جستجو رکھنا خدا کی راہ میں جب پائے جستجو رکھنا بس اپنے دل مدینے کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا میں واجب احترام جناب بیال حاج اب دوستارنیابی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے نوازے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کی حد تک پہنچائے ترس گئے دیدے دیدارنو ساڈے ترس گئے دیدے دیدارنو سونے دید کرا دے جگن ساڈے ترس گئے دیدے دیدار ساڈے ترس گئے صدقہ حسن حسین دا کرم کما جانی مسکینہ دی عرش بڑا جانی حسین دن کرم کما جانی کلی عرش بڑا جانی من ارزان آ جا موڑ موہار جایا جا مور محا بھی ہو جاواں لکھ ہزار میں کت بھی ہو جاواں لکھ ہزار دی کیونکہ کہ تو کا رب نے سرکار تو سرکار سو

دارو تیری دید دا دارو کافی ہے بیمارانو دید دا دارو کافی ٹھار دیا کھل جا دیا پیار دے جی لج پالا دم سالا چارا سدا دے او متھا نہیں ٹیک دے دنیا نہیں دے دنیا دار والا راضی نہیں کچھ بھی چنگا لگتا پھر نیازی نہیں کچھ بھی چنگا لگتا پھر نیازی نہیں جی کردہ بس اگلا کردہ جی کردہ بت اگلا کر بارانو سونے عید کرا دے سونے عید کرا دے اوگل گل ہار کرتا پڑیاں دید دارو کافی بیماروں دید دارو کافی بیمار سبحان اللہ سبحان اللہ باجی کا میں مانگت ہوں رکھی اولاد بھکار کی میں مانگت ہوں اپنی دید کے جام سے بھر دو اپنی دید کے جام سے بھر دو پاگر مورے محبت ہوں آپ کے دل کی پیر پیغم غوث کلم دل گیت تہار پیر بری واس کل گری گیت تہار بات تمہاری شان کی ساری دنیا کہتی ہے کیا بات تمہاری جان کی میں مانگت ہوں آپ کے دل کی کس میں جان کس نے سمجھا رتبہ رت والے کا کس نے جانا کس نے سمجھا رتبہ با والے اللہ جان شان ہے کتنی نبی سلطان کی اللہ ہی جان شان ہے کتنی نبی کے سلطان کی میں مانگت ہوں آپ کے دل آپ کا خاک کا پتلا کیا جانے ہیں باتیں نور من اللہ کا کیا جانے ہے باتیں نور ہاتھ کا پتلا کیا جانے بات اللہ کی خاک کا پتلا کیا جانے ہیں بات من اللہ کی دھرتی کا ایک دل کیسے دھرتی کا ایک ضلہ کیسے بات کرے آسمان کی دھرتی کا ایک غلّہ کیسے بات کرے آسمان کی میں مانگت ہوں آپ کے دل کی اور میں ہوں ہے میرے اور کسی کو میں کیا جانوں میں ہوں اپنے ساجن کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی دو جگ میں ملے دو جگ میں گری کیا ہونے والی عزت اری تکریم ملے آل نبی کا خادم رہنا آل نبی خادم رہنا باتیں کرنا پنج پنچتن کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی رکھی رکیو بھکار سدائے رحمت حسنی اختتام تک پہنچا اب مدینے سے صدا آ رہی ہے کہ صدا بلندی کرو تاکہ میں تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دوں تو آئیے مل کر صدا دیں یا نبی سلام یا سلا کا یا حبیب سلام اور یہ فقیر بھی تمہارا اور یہ فقیر بھی تمہارا شکر دینا ماد نیلہ ندا حضرات تشریف رکھیں دعا جناب کاری کرام تری نعیم جی. سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلى عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهلنا إشكالنا